وعلى آل محمد کم بار على ابراہیم والا عل براہی انمی دم جید صدر اجلاس گرامی قدر سامعین مدرسہ رحیمیہ تعلیم القرآن کے زیر اہتمام آج کی یہ عظیم شان کانفرنس انعقاد پذیر ہو رہی ہے جس ذوق اور شوق کے ساتھ آپ احباب تشریف لائے ہیں میں آپ کے اس جذبے کی قدر کرتا ہوں دعا گو بھی ہوں اللہ میری حاضری آپ احباب کی تشریف آوری مل بیٹھ کر قرآن و سنت بیان کرنا اور سننا قبول و منظور فرما کر ہماری اخروی نجات کا ذریعہ بنائے چونکہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ماہ کے اندر کائنات میں تشریف آوری کا راز کیا تھا اسی راز کو حل کرنا ہے پہلے بطور تمہید چند جملے سماعت کر لیجئے ہر انسان دنیا میں بسنے والا اس بات کا آرزو مند ہوتا ہے کہ نفع والی چیز میرے قریب ہونی چاہیے اور نقصان دہ چیز مجھ سے دور ہونی چاہیے ہماری جتنی بھی دنیا میں محنت ہے کوشش ہے سائی ہے اس ساری محنت کا خلاصہ یہی ہے کہ جس چیز کے اندر ہمیں نفع محسوس ہو رہا ہے ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اس کے قریب ہوں وہ ہمارے قریب ہو اور جس چیز میں ہمیں نقصان محسوس ہو گھاٹا محسوس ہو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس سے دور رہیں اور نقصان دینے والی چیز ہم سے دور رہے لیکن اتنی بات ذہن نشین رکھیے گا کہ ہم ایک چیز کو نقصان دہ سمجھ رہے ہیں ممکن ہے ہماری سوچ غلط ہو اور وہ ہمارے حق میں فائدہ مند ہو اور جس چیز کو ہم نفع دینے والا سمجھ رہے ہیں ممکن ہے ہماری سوچ ٹھیک نہ ہو اور وہی جس میں ہم نفع محسوس کر رہے ہیں ہمارے لیے نقصان کا ذریعہ بن جائے ہو سکتا ہے پر یاد رکھیے آج اگر ہمیں کسی چیز کے ذریعے نفع مل جائے یہ نفع ہمیشہ نہیں رہے گا اگر کسی چیز کے ذریعے ہمیں نقصان مل جائے تو یہ نقصان بھی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے گا دنیا کے نفے نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا دنیا کے نقصان نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا پر رب کعبہ کی قسم قیامت کے میدان میں جسے نفع نصیب ہو گیا نقصان اس کے قریب نہیں آئے گا اور قیامت کے میدان میں نقصان جس کے حصے میں آ گیا فائدے کا منہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوگا اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے آپ کو سناؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقصان دینے والی اور نفع دینے والی چیز کا تذکرہ کس انداز میں کیا ان ابی ایوب ان آر صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں راستے کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں سواری پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں صحابہ کرام کی جماعت بھی ساتھ ساتھ ایک دیہاتی بندہ سامنے آ گیا ملک کا سربراہ آ رہا ہو کس کی ہمت ہے کہ راستے میں سامنے آ سکے بڑی احتیاط ہوا کرتی ہے تمام جہانوں کا سردار آمنا کے لال صلی اللہ علیہ وسلم دیہاتی نے سواری کو روکا اور آپ کی اونٹی کی مہار پکڑ لی صحابہ کرام حیران رہ گئے دیہاتی بندہ کیا کر رہا ہے آج تو سردار صاحب کے برتن میں نوکر کو پانی پینے کی اجازت نہیں جہاں سردار صاحب بیٹھا کرتے ہیں اس مقام پر کسی ملازم کو بیٹھنے کی اجازت نہیں پر دیہاتی بندے کو پتا تھا نا آمنا کے لال کی سواری کی لگام پکڑ لوں لیکن آپ کے اخلاق کتنے آلہ ہیں آمنا کے لال محسوس نہیں کریں گے درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا خاک کے ذروں کو ہم دوشے سوریا کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا مما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین دین دیہاتی کو پتا تھا نا آمنا کے لال صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی محسوس نہیں کریں گے اتنی جڑت آپ کی اڑنی کی مہار پکڑ لی رسی پکڑ لی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کو روک لیا دیہاتی بندے کی طرف متوجہ ہوئے دیہاتی بندہ کیا کہنا چاہتا ہے کیا سوال ہے تیرا کرتا ہے میں ماں یوں کرے بونی من جنا ویباعدنی بائے النار اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا سوال نہیں دولت کی طلب نہیں ہے جاہو جلال کا سوال نہیں کر رہا دنیا کی عزت اور وقار نہیں مانگ رہا اللہ کے محبوب ایک چھوٹی سی بات پوچھنے آیا ہوں اللہ کے محبوب فرماتے کیا بات پوچھنا چاہتا ہے دیہاتی بندے نے بڑے عجب انداز میں سوال کیا آخ بما یو کل من الجنہ آمنا لال صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے وہ عمل بتا دیجئے آپ مجھے وہ نسخہ بتا دیجئے آپ مجھے وہ قانون بیان کر دیجئے کہ جس پر عمل کرنے کی وجہ سے جنت میرے قریب ہو جائے بڑا عجیب سوال بے ماں جو کرے بولی منل جو مجھے جنت کے قریب کر دے وہ بات بتائیے ویو بائے النار وہ بات مجھے بتائیے جو مجھے جہنم کی آگ سے دور کر دے بڑا عجیب سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے صحابہ کرام کی طرف دیکھا فرمانے لگے کد وہ پھینکا او کما کال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے ساتھیوں دیکھو تو صحیح نہ دیہاتی بندے کا سوال اور رب العالمین نے کتنا پیارا سوال کرنے کی سے توفیق عطا فرمائی ہے لوگ علماء سے بھی سوال پوچھتے ہیں نا وہ سوال پوچھتے ہیں جن کا انسان کی آخرت کے ساتھ تلو کی نہیں ہوتا عجیب و غریب سوال ویسے لذت اٹھانے کے لیے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ امام ابو حنیفہ کے جلیل القدر شاگرد ایک بندہ سامنے آیا آز کرتے ابن مبارک احرام باندھا ہوا ہے حرم شریف کے اندر ایک بندہ موجود ہے حرم پاک میں حالت احرام کے اندر اگر کسی بندے نے مچھر کو مار ڈالا اس کی کیا سزا ہے سوال سمجھو ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حالات احرام میں حرم پاک میں مچھر کے مارنے کا سوال کرنے والا تو کہاں کا رہنے والا ہے اس نے کہا جی میں کوفے کا رہنے والا ہوں فرمایا اچھا مچھر کے قتل کے بارے میں پوچھتے ہو تم کوفیوں نے حضرت حسین کو قتل کیا تھا وہ مسئلہ کیوں نہیں پوچھا تھا او کوفیوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کے تم قاتل تھے وہ قتل کرنے کے بعد یا قتل کرنے سے پہلے وہ تو تم نے نہیں پوچھا تھا کتنا جرم ہے اور حرم پاک میں مچھر کے پوچھنے کا سوال کر رہا ہے ابن مبارک نے مسئلہ سمجھا دیا سوال وہ کرنا چاہیے جس سوال کے اندر انسان کی آخرت کا فائدہ موجود ہو خالی لذت کے لیے سوال نہیں ہونے چاہیے اور دیہاتی بندے نے بڑا پیارا سوال کیا اللہ کے محبوب سے بلی بما يقربني من الجنة منل من النار سرور کائنا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ عمل بتا دیجئے نسخہ بتا دیجئے جو مجھے جنت کے قریب کر دے جہنم کی آگ سے دور کر دے احباب جملہ میرا توجہ سے سننا واقعی جنت ہے ایسا مقام جو بندے کے قریب ہونا چاہیے واقعی ہے ایسی جگہ ذرا قرآن کا انداز بھی سنیے جواب بھی ارد کروں گا بعد میں جنت ہے ایسا مقام واقعی قریب ہونا چاہیے بندے کو اس کے قریب ہونا چاہیے جنت کو بندے کے قریب ہونا چاہیے کیسے رب العالمین نے منظر بیان فرمایا بشیر ان تجری من تحتها الانہار میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ ایمان قبول کر گئے عمل بھی نہیں کرتے رہے ان کو خوشخبری دے دیجئے اللہ کریم کس بات کی خوشخبری دے دوں فرمایا ان لہم جنات ایک جنت نہیں جنات باغات کی خوشخبری دے دیجئے کون سے باغات ان کے لیے کون سی جنات ان کے لیے فرمایا تجری حار کہ جس جنت کے درختوں کے نیچے محلات کے نیچے نہریں چل رہی ہوں گی اور العالمین عالم ان کے قرآن سے پوچھتا جاؤں کتنے قسم کی نہریں چل رہی ہوں گی جنت کے اندر سورت سورت کا نام محمد صلی اللہ چھبیسواں پارہ اور غالباً آیت کا نمبر پندرہ جنت میں چار قسم کی نہریں فرمایا مسل الجنت التی مو اس جنت کا حال سن لو جس جنت کا وعدہ دیے جا رہے ہیں تکوے والے لوگ اللہ کا ڈر رکھنے والے لوگ جس جنت کا وعدہ دیے جا رہے ہیں اس جنت کا میں اللہ سے حال سن لو اللہ کریم کون سا حال فرمایا فی انہار اما غیر آسن چار قسم کی نہریں چل رہی ہیں جنت کے اندر پہلی قسم کی نہر پانی کی اور پانی بھی کون سا غیر آسن جس پانی کا رنگ بھی تبدیل نہیں ہوگا اس پانی کی خوشبو بھی تبدیل نہیں ہوگی اور جنت کی نہر والے پانی کا ذائقہ بھی تبدیل نہیں ہوگا وہ ہمیں دنیا میں پانی ہو مٹی گرد و غبار پڑ جائے ذائقہ بدل جائے گا رنگ بدل جائے گا پانی کی خوشبو بھی بدل جائے گی فرمایا میم غیر آسن نہ پانی کا رنگ تبدیل ہونے والا نہ ذائقہ تبدیل ہونے والا نہ خوشبو تبدیل ہونے والی اللہ کریم دوسری کون سی نہر فرمایا وان مل بن لم تغیر تام کی نہریں چل رہی ہیں جنت میں اور دودھ بھی کون سا کہ جس دودھ کا ذائقہ بھی کبھی تبدیل نہیں ہوگا وہ میرا ہمارا تجربہ آپ کا بھی ہے ریفریجریٹر کے اندر فریج کے اندر اگر دودھ رکھ دیا جائے کئی دن تک پڑا تو رہے گا محفوظ لیکن تازہ دودھ والا سینکا نہیں رہے گا فرمایا لمبیا تھا تام دودھ کا سہ بھی تبدیل نہیں ہوگا جنت کے اندر اللہ تیری قدرت پہ قربان جاؤں میرا عقیدہ میری سننا کا عقیدہ میرے سارے اکابرین کا عقیدہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کا بھی عقیدہ تھا ہمارے پیر و مرشد سید نے شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ کا بھی عقیدہ تھا کہ جو پروردگار دنیا کے اندر جانوروں کے تھنوں میں سے دودھ جاری کر سکتا ہے وہی پروردگار جنت کے اندر بغیر جانوروں کے دودھ کی نہریں بھی چلا سکتا ہے عجیب بات جانور نہیں ہے لیکن دودھ کی نہریں چل رہی ہیں کہہ دیجیے اللہ قادر ہے اللہ کر سکتا ہے رب العالمین لے مایوری جو چاہے سو ہی ہو جو وہ چاہے سو ہی ہو دکھ میں اس کے آگے رو جو وہ چاہے سو ہی ہو دکھ میں اس کے آگے رو منت کر دامن پھیلا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور تیسری قسم کی نہریں منہ روم خمر لذت الشاربین شراب تہور کی نہریں چل رہی ہیں جتنا انسان زیادہ استعمال کرتا جائے گا دل انسان کا زیادہ سے زیادہ پاک ہوتا جائے گا دل کو پاک کرنے والی شراب کوئی نشہ اور مدہوشی نہیں ہے استعمال کرنے کی وجہ سے اور نمبر چار من آسانی صفا شہد کی بھی نہریں بہ رہی ہیں اور شہد بھی کون سا مصفا بغیر مشینری کے اللہ کی قدرت سے صاف کیا ہوا واقعی جنت ہے ایسی جگہ قریب ہونی چاہیے یہ عرض کر رہا تھا اللہ فرماتے کل روزے کو دعا کرو اللہ ہمیں بھی انہی میں سے بنا دے آمین کہہ دو کل ماروزو مندھا سمارا تیر رزقا اندر تشت کے اندر جب فرشتوں نے فروٹ رکھ کر جنتیوں کے سامنے پیش کیے جنتی کہیں گے ہم نہیں کھاتے توجہ ہے آپ آپ کی انداز ہے یہ میوے تو ہم نہیں کھاتے ہم چکھنا بھی نہیں چاہتے کیوں بھائی جنت کے میوے ہیں آگے جنتی جواب دیں گے فرشتوں کو حادل روزکنا من قبل جو میوے جنت میں تم ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو یہ آم ہے یہ سیب ہے یہ انار ہے وغیرہ وغیرہ یہ جو میوے تم اب جنت میں ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو یہی میوے تو ہم دنیا میں بھی کھایا کرتے تھے فرشتے کہیں گے وہ تو بھی موت واقعی ٹھیک ہے وہی میوے تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں لیکن دنیا والے میووں کی لذت اور تھی ان کا مزہ اور ہے چکھو تو صحیح ہاضل نذیر من قبلو قبلوں تو متشاب او فرشتوں تم نے وہی قسم کے میوے ہمارے سامنے کیوں رکھے ہیں اتو بھی متشابہ فرشتے جواب دیں گے اس لیے اسی نمونے والے میوے تمہارے سامنے رکھے ہیں اگر تم نے نمونہ دیکھا ہوا نہ ہوتا تو تمہیں کھانے کا طریقہ کوئی نہ آتا پتنی احباب نے میرے جملے پر اور بھی کیا کہ نہیں اگر میوا دیکھا ہوا نہ ہو کھانے کا طریقہ پوچھنا پڑے گا یہ میوا ہمارے علاقے میں نہیں ہوتا کیسے کھانا اس کو حاضل مل کا بلو بہو تو متشاہ بہا اور من بھی سنیے پہلے جب فرشتوں نے عام انار جنتوں کے سامنے رکھے تھوڑی دیر گزری پھر جنتیوں نے کہا انار چاہیے آم چاہیے پھر فرشتوں نے سامنے رکھ دیے بھئی یہ تو وہی تم ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو فرشتے کہیں گے نہیں نہیں جو ابھی تم نے میوے کھائے ہیں ٹھیک ہے شکل تو ملتی جلتی ہے لیکن جتنی مرتبہ بھی مانگو گے ہر مرتبہ سے مختلف ہوگا اللہ قادر جو ہوا اللہ اور کیا ملے گا لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون اگر دنیا میں مہمان آ جائے اور کسی بات کی فرمائش کر دے اور میزبان کے پاس میسر نہ ہو تو دل پہ بڑا بو جاتا ہے ہائے کاش مہمان فرا چیز کی فرمائش کر رہا ہے اور میرے پاس وہ اور گنجیش نہیں ہے اللہ فرماتے نہیں نہیں جنت میں میرے مہمانوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا میں اللہ اعلان کر کے کہوں گا خواہش کرنا تمہارا کام ہے پورا کرنا میرا کام ہے اللہ کیوں فرمایا نوزول رہی یہاں کوئی دنیا والی میزبانی اور مہمانی تو نہیں ہو رہی او جنتیوں جو بھی تم تمنا کرو گے پوری ہوگی کیوں آج تم مہمان ہو اور میں اللہ تمہارا میزبان ہوں بڑی خوش نصیبی ہے جی واقعی جنت ہے ایسا مقام جو بندے کے قریب ہونا چاہیے پہلی بات یاد ہے نا اس دیہاتی کا سوال اخبر نی بیمار یو کل بونی منل جنّا وائ دن اللہ واقعی جنت ہے ایسا مقام جو قریب ہونا چاہیے صحابہ کرام کی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور فرمانے لگے میرے ساتھیوں تمہیں پتہ بھی ہے کہ نہیں ہے جنتیوں کو جنت داخل کر کرنے کے بعد اللہ سب سے پہلے کھانے کے لیے کیا چیز پیش کرے گا اللہ کے محبوب آپ بیان فرما دیجیے ہمیں تو پتہ نہیں آپ نے فرمایا جنتیوں کے جن جانے کے بعد فیصلہ ہو جانے کے بعد اللہ اس زمین کو روٹی کی شکل دے دے گا ذہن حاضر اسی زمین کو اللہ روٹی کی شکل دے دے گا اور جنتیوں کو سب سے پہلی مہمانی یہی ملے گی روٹی والی حیران نہیں ہونا ہم حدیث کے منکر نہیں ہیں خیال کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بھی الفاظ نکل جائیں ہمارا ایمان ہے آپ کی زبان سے نکلنے والا کوئی لفظ غلط ہو سکتا آپ کہیں گے عجیب بات ہے مولانا مٹی ہوتی ہے پتھر ہوتے ہیں روڑے ہوتے ہیں یہ کیسے ہاں ہاں میرا عقیدہ میری جواہ دشاں توحید و سننا کا عقیدہ کہ جو پروردگار زمین کی مٹی کے ذرات میں سے گندم کے خوشے کھانے کے لیے پیدا کر سکتا ہے وہی پروردگار جنتیوں کی مہمانی کے لیے زمین کو روٹی کی شکل میں بھی تبدیل قادر جو ہوا فرائی تم تارو سو تم تذر نہ ہم ن لو جلنا ہو تو ماں تفكهون تم سورت الواقع ستائیسواں و پارا میں اللہ فرماتے زمینداروں میں اللہ کریم کے ساتھ باتوں کرو اس کھانے کے دانے کے متعلق اللہ کون سا گندم کا دانا فرمایا تھا سون جو زمین میں ڈال کے کاش کرنے کے بعد آ جاتے ہو عجیب بات ہے زمیندار نے مٹی میں دانے ملا دیے رب العالمین قدرت کا اشارہ کر رہا ہے او زمین خیال کرنا یہ جو دانے ڈال کے جا رہا ہے بندہ یہ تیری خوراک نہیں ہے بندے کی امانت ہے وہ میرا وہ کیسے اللہ فرمایا کما سلح حبا امبتد سب سنا بلا کل سمبل تم یا تو ہبا بنگا ضائع میں شام زمیندار تو نے زمین کا سینا پھاڑنے کے بعد ایک گندم کا دانا ڈالا اور تو نے ننگا کر کے ڈالا میں ایک دانے میں سے سات سٹے اور خوشے پیدا کر رہا ہوں اور ہر ہر خوش کے جا رہا ہے بندہ یہ تیری خوراک نہیں ہے بندے کی امانت ہے وہ کیسے اللہ فرمایا کما سل حبا دن امبت سب سنا بلا فی کل سمبلا دن میں یا تو ہبا ہو لے میں زمیندار تو نے زمین کا سینہ پھاڑنے کے بعد ایک گندم کا دانا ڈالا اور تو نے نندا کر کے ڈالا میں ایک دانے میں سے سات سٹے اور خوشے پیدا کر رہا ہوں اور ہر ہر خوشے میں سو سو دانہ ایک دانہ ننگا ڈالا میں سات سو دانے پردوں میں چھپا چھپا کے دے رہا ہوں اشارہ کر دیا دنیا میں ایک نیکی کرے گا بندہ میں قیامت کے میدان میں سات سو بدلے چھپا چھپا کے دوں گا اللہ اللہ واقعی جنت ہے ایسا مقام قریب ہونا چاہیے زمین کی روٹی بن گئی جنتوں کو مہمانی کے طور پہ پیش کی جا رہی ہے قادر جو ہوا اللہ کر سکتا ہے جو زمین کی مٹی میں سے گندم کے خوشے پیدا کر سکتا ہے زمین کو روٹی کی شکل بھی عطا کر سکتا ہے آپ یہ بات ارشاد فرما رہے تھے ایک یہودی آ پہنچا اس نے یہ بات سن لی اب آپ توجہ ہے آپ کی یہودی آ پہنچا بس بس مہربانی جی وقت میرے پاس مختصر ہے میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں بجائے نعرہ بازی کے نا میرا خیال اور خواہش ہے کہ میں وہی وقت قرآن و سنت میں خرچ کروں اب آپ کی توجہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی پہنچا جی مجھے ایک بات کہنے کی اجازت ہے جی آپ نے فرمایا اجازت ہے یہودی کہنے لگا آمنا کے لال آپ کو پتہ بھی ہے کہ نہیں اس زمین کی جو اللہ روٹی بنائے گا تو جنتیوں کو مہمانی کے طور پہ جب پیش کرے گا سعد سالن کون سا ہوگا آپ نے فرمایا تو بیان کر مسکرا بھی رہے یہودی نے بیان کرنا شروع کیا بیل بیل ایک نمبر دو مچھلی کی کلیجی بھون کر سالن بنا کر اسی روٹی کے ساتھ مہمانی کے طور پہ اللہ جنتیوں کو پیش کرے گا جب یہودی نے یہ بات کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے صحابہ کرام تعجب کے ساتھ دیکھ رہے ہیں آپ کے مسکرانے میں یہ اشارہ تھا آپ نے یہودی کی تردید نہیں کی صحابہ کرام کو مسئلہ سمجھ آ گیا آپ کا یہودی کی بات سن کر مسکرا دینا یہی دلیل ہے کہ واقعی اللہ کی پچھلی کتابوں میں مسئلہ یہی تھا آپ نے بھی تصدیق کر دی اپنی مسکراہٹ کے ساتھ واقعی جنت ہے ایسی جگہ جس کے قریب ہونا چاہیے آپ س... آپ تھکے تو نہیں اب آپ تھکے تو نہیں پر دعا کرتے نہیں اللہ ہمیں انہی میں شامل کر دے جنہوں نے جنت جانا ہے آپ فرماتے میرے ساتھی ہو مجھے پتا ہے جو بندہ سب سے آخر میں جنت جائے گا اللہ کے مابو وہ کون سا وجود جہنم میں جلنے کی وجہ سے کوئلے کی طرح ہو گیا جھلس کر جب جہنم سے باہر اس کو نکالنے کا آڈر ہوگا رب العالمین چشمے میں حسن کرنے کا حکم دیں گے وجود بالکل صحیح ہو گیا ہے صحت مند بندے کی طرح جب جنت کے دور بیٹھے گا اور نظارہ کر رہا ہوگا اللہ اپنی قدرت کاملہ سے آفرمت ایک درخت اس کے سامنے کر دیں گے جب ٹھنڈی چھاؤں نظر آئے گی بندہ عرض کرے گا پروردگار مجھے اجازت دے کہ درخت کی چھاؤں میں بیٹھ جاؤں اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے اجازت تو دے رہا ہوں لیکن یہ وعدہ کر اور کچھ نہیں مانگے گا اللہ بس ٹھیک ہے جی جہنم میں جل جل کر مہربانی جی بس اور کوئی وعدہ ہے جی وعدہ ہے اور کچھ نہیں مانگے گا نہیں جی اور کچھ نہیں مانگو گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ اجازت دے دے گا وہ درخت کی چھاؤں میں جا کر بیٹھ گیا اللہ اپنی قدرت کاملا سے اس سے اعلیٰ درخت پیدا کر دیں گے جب اس درخت کی ٹھنڈی چھاؤں کو دیکھے گا تو بے قراروں کے عرض کرے گا اللہ مہربانی کر مجھے اس درخت کے نیچے جانے کی اجازت دے دے اللہ فرمائیں گے نہ ابن آدم تو نے وعدہ نہیں کیا تھا اور کچھ نہیں مانگوں گا جی کیا تو تھا تو پھر جی اللہ بس اب اجازت دے دے اللہ فرمائے وعدہ کر اور کچھ نہیں مانگے گا جی اللہ اور کچھ نہیں مانگوں گا آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اجازت دے گا چلتے چلتے دوسرے دس کی چھاؤں میں جا بیٹھے گا یہ تو رب العالمین کی فیاضی کا دریا بہ رہا ہے اللہ تیسرا درخت پیدا کر دیں گے جس کی چھاؤں ان دونوں درختوں سے بھی آلہ ہوگی بندہ دیکھے گا تو بے چین ہو جائے گا اللہ ایک موقع اور دے دے کیا مطلب یہ جو درخت نظر آ رہا ہے اس کی چھاؤں میں بیٹھنے دے نہ ابن آدم تو نے وعدہ نہیں کیا تھا اور کچھ نہیں مانگوں گا جی کیا تو تھا تو پھر جی بس اللہ آخری چانس ہے اس دفعہ اجازت دے وعدہ کرو اور کچھ نہیں مانگے گا آپ فرماتے ہیں وہ وعدہ کرے گا اللہ اور کچھ نہیں مانگوں گا تیسرے درخت کی چھاؤں میں جب بیٹھ گیا اب رب العالمین جنت کو سامنے کر دیں گے اب دیکھا جنت کو اور زیادہ بے قرار ہو گیا اللہ اجازت دے میں جنت کے دروازے کے قریب چلا جاؤں نہ تو نے وعدہ نہیں کیا تھا اور کچھ نہیں مانگوں گا یہ کیا تو تھا پھر جی اللہ مہربانی بس اور کچھ نہیں مانگوا اللہ فرمائیں گے اور جنت کا قرب مانگنے والا بندہ تیسرے دس کی چھاؤں میں بیٹھ کر بے قرار ہو گیا ہے اور کہتے اللہ مجھے جنت کے قریب جانے دے میں رب العالمین تجھے دنیا کے برابر جنت دے رہا ہوں انسان حیران ہو کے ارد کرے گا آمنا کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ حیران ہو کے ارد کرے گا اللہ دنیا کے برابر جنت مجھ سے مذاق تو نہ کر حدیث سمجھ رہے ہیں آپ اللہ مجھ سے مذاق تو نہ کر اللہ فرمائیں گے اچھا میں ساری دنیا کے برابر تو یہ جنت دے رہا ہوں تو نے مذاق سمجھا ہوا ہے اللہ مجھے تو مذاق معلوم ہوتا ہے اللہ کریم فرمائے گے میرے خزانوں میں کمی نہیں ہے بندہ میں تجھے دنیا کے برابر جنت دے رہا ہوں اور دنیا سے دس گنا زیادہ جنت کا اور بھی وعدہ کر رہا ہوں اللہ اللہ رحمت حق بہان میں جو یاد رحمت حق بہان میں جو یاد اللہ کی رحمت و بہانے تلاش کیا کرتی ہے یو جو بونی منل جنا اللہ کے محبوب دیہاتی سوال کر رہا ہے مجھے وہ کچھ بتائیے جو مجھے جنت کے قریب کر دے ارد کر رہا تھا وہاں کئی جنت ہے ایسا مقام جس کے قریب ہونا چاہیے اللہ کے محبوب دوسری بات وہ بائیں دونی میننار وہ مجھے بتائیے عمل کہ جس پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ جہنم سے مجھے دور کر دے واقعی جہنم ایسا مقام ہے جس سے دوری بہتر ہے کن تم الا شفا حفرت کا منها رب العالمین فرماتے ہیں میرے محبوب کی تشریف آوری سے پہلے تم جہنم کے گڑے کے کنارے پہنچ چکے تھے میرا محبوب وہ قانون بیان کرتا گیا تم عمل کرتے گئے فان کا رب العالمین نے تمہیں جہنم میں گرنے سے بچا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اونٹ کے برابر ایک ایک سانپ جہنم میں اور ایک دفعہ اگر ڈنگ مارے گا وہ سانپ چالیس سال تک جنمی کو درد اور تکلیف محسوس ہوتی رہے گی اور بڑے خچر کے برابر ایک ایک بچھو اگر بچھو نے کاٹ لیا چالیس سال تک تکلیف ختم نہیں ہوگی اللہ اللہ جہنمیوں کے پینے کے لیے غصہ اللہ اللہ ان جہنم کانت میرے لاری نمابا جو جہنمیوں کے وجود کے جلنے کی وجہ سے پیپ پیدا ہوگی اس پیپ کو کٹھا کر کے کے پیاس کے وقت جہنمیوں کے منہ میں اڈھیلا جائے گا سرور کائنا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس پیپ کا ایک کترا دنیا میں ڈال دیا جائے تو تک جتنی بھی چیزیں ہیں تمام میں بدبو پھیل جائے گی کترا اور جہنمیوں کے کھانے کے لیے زکوم جس کا نمونہ ہے دنیا میں تھور کا درخت جب زبردستی کھلایا جائے گا آتوں کو کاٹ کے نکل آئے گا آپ فرماتے ہیں زکوم کا کچھ حصہ دنیا میں ڈال دیا جائے تمام چیزوں کو خراب کر کے رکھ دے یہ ان کی خوراک اب تڑپ تڑپ کے عرض کر رہے ہیں نادا اصحاب النار اصحاب الجنہ جہنمی فریاد کریں گے جنتیوں کے سامنے درخواستیں کریں گے رو رو کے ان افیزو علینا من الماء او مما رزقکم اللہ جنتی مہربانی کرو ہم جہنمیوں پر چلو پانی تم خود پی لو جو تھوڑا سا پانی بج جائے ایک گھون تو ہمارے اوپر پلٹ دو چلو اور کچھ نہیں ہے بچہ کچا کوئی کھانے پینے کا سامان ہماری طرف پھینک دو او مما راجا کا اللہ میرے خود کھا لو چھلکے ہماری طرف پھینک دو کیونکہ جہنمیوں کو پتا ہے نا جنت کا ایک قطرہ بھی ہمارے منہ میں آ گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیاز بجھ جائے گی پر جنتی جواب دیں گے کالو ان ہر ہما ال کافری پینے کی چیز کھانے کی چیز جنت کی رب العالمین نے تم پہ ان دونوں نعمتوں کو حرام کر دیا ہے واقعی جہنم ہے ایسی جگہ جس سے دور ہونا بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رونے کی وجہ سے آنسو بہیں گے بہتے بہتے جہنمیوں کے آنکھوں کے آنسو خشک ہو جائیں گے خون بہنا شروع ہو جائے گا آپ فرماتے ہیں خون بہتے بہتے یہاں زخم پڑ جائیں گے اور ان زخموں میں سے نکلنے والا خون بہتا رہے گا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر آپ کا سچا یقین ہو تو میں اگلا جملہ سناؤں سنا دوں اب آپ ہمارا عقیدہ یہ ہے کائنات کا نظام درم برم ہو سکتا ہے آپ کی زبان مقدس سے نکلنے والا کوئی لفظ غلط ہو سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنا خون نکلے گا جہنمیوں کے رونے کی وجہ سے اگر سارے جہنمیوں کے خون کو اکٹھا کیا جائے اگر کشتیاں چلنا چاہیں تو کشتیاں بھی چلنے لگیں گی اللہ اللہ واقعی جہنم سے دور ہونا ہی بہتر ہے اخبرنی برنی بے مائو کرے بو نی منل جنّو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیہاتی سوال کر رہا ہے مجھے وہ کچھ بتائیے جو جنت کے مجھے قریب کر دیں جہنم سے مجھے دور کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش ہو گئے اور پھر فرمانے لگے دیہاتی بندہ اپنا سوال دوبارہ دوہرا دوبارہ دوہرایا مقصد تھا صحابہ کرام ذرا توجہ کے ساتھ سن لیں اور یاد کر لیں النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تشریف آوری کا مقصد بھی یہی تھا کہ انسانیت جنت کے قریب ہو جائے جہنم سے دور ہو جائے لیکن ہم نے آمنا کے لال کی تشریف آوری کے مقصد کو بھلا دیا ہے اللہ اللہ آپ نے فرمایا چار باتوں پہ عمل کر لے تو جنت کے قریب ہو جائے گا جہنم سے دور ہو جائے گا پہلی پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی کالن صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ولا تشریک بھی شیا میری سواری کی لگام پکڑنے والا دیہاتی سن پہلی پہلی بات اللہ ہی کی عبادت کیے رکھنا اللہ کے ساتھ شریک کسی کو بھی نہیں بنانا العالمین کی عبادت کے اندر تو نے دوسروں کو شریک کر لیا تو رب العالمین کبھی بھی جنت کو تیرے قریب نہیں کریں گے جہنم کو تو اسے دور نہیں کریں گے ولا شریک بھی شیا احباب ذرازوں کو شوق کے ساتھ جواب دینا کیا پتہ اللہ جواب قبول کر کے ہماری نجات کا سامان بنا دے عبادت کس کا حق ہے اللہ کریم کے سوا کسی کا بھی حق نہیں ہے جس پہ عبادت کا دھوکھا مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر تین قسم کی عبادت اللہ ہی کے لیے اب تو یہ بات زبانی عبادت بھی کس کے لیے اونچا جواب دیجئے کیا پتہ اللہ قبول کر کے نجات کا سامان بنا دے زبانی عبادت صرف کس کے لیے جسمانی عبادت بھی للہ صرف اللہ کریم کے لیے مالی عبادت بھی صرف اللہ کریم کے لیے زبان کے ساتھ پکار ہو تو للہ زبان کے ساتھ مدد مانگنا ہو تو للہ ذکر کرنا ہو تو للہ زبانی عبادت بھی اللہ کریم کے لیے جسمانی عبادت بھی اللہ کریم کے لیے رقو ہو طواف ہو اس وجود کے ساتھ قیام ہو اب تحیات والی شکل بنانی ہو تو للہ اللہ اللہ نمبر تین مالی عبادت بھی اللہ کریم کے لیے ہم سورہ فاتحہ میں اقرار کر رہے ہیں ایا کا احباب کی توجہ چاہتا ہوں اقرار کر رہے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں توجہ کی ضرورت ہے جب ہم نے کہا ایا کا نابو دو اس میں زبانی عبادت بھی آ گئی توجہ ہے آپ آپ کی زبانی عبادت بھی آ گئی جسمانی عبادت بھی آ گئی مالی عبادت بھی آ گئی ایا کا نابو دو جب یہ ہم نے اقرار کیا زبانی عبادت تو اس میں آ گئی تھی پھر ایا کا نسعین کہنے کا کیا مطلب اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں یہ بات تو ایا کا نابدوں میں آ گئی ہے آپ نے میرا کوشچن سمجھا سوال پہ غور کریں گے تب جواب سمجھ آئے گا کا نبو دو تیری ہی عبادت کرتے ہیں جب ہم نے یہ اقرار کیا تو ایا کا اس کے اندر آ گیا مدد مانگنا بھی عبادت ہے اللہ اللہ اور رب العالمین کی کروڑوں رحمت نازل ہوں ہمارے پیر و مرشد سید رحت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ تعالی بڑی عجیب بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کن ابو دو اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور آگے ایا کن ہم نے کیوں کہا اے پروردگار عبادت تیری کرتے ہیں اگر تیری امداد شامل نہ ہوئی تو تیری عبادت کر سکتے ایا کن سعین ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں توفیق دینے والا کون ہے حضرت سلطان العارفین باو سلطان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فرمان نام شیر نہ پا چھٹا کی تے نہ پوری سر ساہی ہو نہ میں تو لا نہ میں ماسا ہوں گل رتیاں تے آئی ہوں رتیاں تلنا بھی پوری نہیں وزن تے تولو پورا ون ہو سی بہو وزن پورا ون ہو سی باہو جد ہو سی فضل الہی ہو تو اللہ دے فضل نال بننا ساڈا کوئی کمال تابود اللہ ولا بھی شیا ایک بات نمبر دو جنت کے قریب ہونے کی خواہش ہے جہنم کی آگ سے دور ہونے کی تمنا ہے تو دوسرا قانون سندیہ بندہ تو کی مسلح نماز کی پابندی کرنا تب جنت کے قریب ہوگا جہنم سے دور ہوگا نمبر تین تو سکار یہ بات بڑی مشکل ہے اللہ کے نام کا حصہ نکالنا اب حضرت اپیل کر رہے تھے نا ایک چھوٹا سا جملہ عرض کروں ہمارے دلوں کے اندر یہ بات بیٹھ چکی ہے ہم نے اللہ کے نام پر چیز دی تو چیز کم ہو جائے گی حالانکہ ایسے ہوتا حضرت علی رضی اللہ تعالی نو رضی اللہ ہوتا جو ماننے والے حضرت علی کو رضی اللہ تعالی سامنے ایک سائل آیا فقیر مانگنے والا عرض کرتے ہیں شیر خدا اللہ کے نام پہ ایک درم کا سوال ہے ایک درم حضرت نے فرمایا اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو بیٹے حسن اپنی والدہ کی خدمت میں جاؤ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اور میری طرف سے جا کے کہہ دو جو گھر میں چھ درم پڑے ہیں ان میں سے ایک درم اللہ کے نام پہ سائل کو دینا ہے دے دو حضرت حسن دوڑتے ہوئے گئے اما جان کی خدمت میں جا کے سوال کیا ایک درم ابا جان مانگ رہے ہیں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا بیٹے جان ابا جان کو جا کے ارد کر دو میں درم دینے کے لیے تو تیار ہوں لیکن چھ درم جو موجود ہیں ہیں یہ ہم نے آٹا خریدنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام کرنا ہے حضرت حسن پھر دوڑتے ہوئے حاضر ہوئے ابا جان امی کہہ رہی ہیں یہ چھ درم ہم نے رکھے تھے کھانے پینے کی چیزیں خریدنے کے لیے حضرت علی نے فرمایا بیٹے جان دوبارہ والدہ کی خدمت میں جا کے کہو پہلے ابا نے ایک درم مانگا تھا اب چھ درم مانگ رہے ہیں حضرت حسن گئے امی جان چھ درم دیجیے انہوں نے دے دیے سائل کو یہ لے اللہ کے نام پر چلا گیا ابھی تو کھجنا تلی اپنی جگہ سے اٹھے نہیں ایک بندہ راستے میں آیا ہاتھ میں اونٹ کی مہار پکڑی ہوئی ہے آواز لگا رہا ہے میں اونٹ بیچنا چاہتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کتنی قیمت جی آپ سے ایک سو چالیس درم لوں گا سودا کرتے ہیں جی کرتا ہوں حضرت علی نے سودا کر لیا یہ پیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا دیہاتی بندہ تو نے بازار میں جا کر اور کوئی کام کرنا ہے کرنا جس طرح دیہاتوں والے لوگ آتے ہیں شہروں میں فرمایا کام کاج کرنے کے بعد واپس آ کچھ دیر بعد پھر لے جانا انشاءاللہ دیہاتی بندے نے اونٹ والے کیا چل پڑا دوسرے کام کاج کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے بعد آگے قیمت وصول کروں گا ابھی تک اپنی جگہ سے حضرت علی اٹھے نہیں اور بندہ آ گیا اور ارد کرتا ہے حضرت شیر خدا کے سامنے اونٹ کو بیچنے کا ارادہ ہے بیچنا چاہتا ہوں کتنی قیمت اللہ کا بندہ تو بتا کتنی قیمت دے گا اس بندے نے ارد کی حضرت علی کر اللہ وجہ کے سامنے میں تو دو سو درم دوں گا سودا کرتے ہیں جی یہ لیجیے دو سو درم دو سو درم لے لیے اور اونٹ حوالے کر دیا پہلا مالک بھی آ پہنچا ایک سو چالیس درم میرے دے دیجیے دو سو درموں میں سے ایک سو چالیس اس کے حوالے کر دیے پیچھے بچ گئے دیے کتنے تھے چھ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو فرمایا یہ ساٹھ درم لے جا اما جان کی خدمت میں جا کے ارد کر من جا بلحسنا فلاح اشرم صالحا جو رب العالمین کے دربار میں ایک لے کے آئے گا اللہ دس گنا کر کے واپس دے گا یقین مکمل ہونا چاہیے تو تزکا چار باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اللہ ہی کی عبادت کرنا شریک کسی کے شریک کسی کو اللہ کے ساتھ نہ کرنا نماز کی بھی پابندی کرنا نمبر تین زکات بھی ادا کرتے رہنا اور نمبر چار الرحم رحم دلی بھی کرنا جو تیرے ساتھ زیادتی کرے دیہاتی بندہ اس کے ساتھ پیار اور محبت والا سلوک کرنا ظالمہ کا سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی گالیاں سن کر نوائیں دی مکہ فتح ہونے والا ہے صحابی کے ہاتھ میں جھنڈا موجود ہے اعلان کرتا رہا ہے الیوم یوم الملحما الیوم یوم الملحما زیادتیاں ہوئی تھی تب تیرے پہ لٹایا گیا تھا انگاروں کے اوپر وجود کو لٹا کر سینے پہ پتھر رکھے گئے تھے ایک ایک مظلوم کے ساتھ کیے ہوئے ظلم کا ہم نے بدلہ لینا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ سن لیے فرمایا اس صحابی سے جھنڈا لے لو دوسرے صحابی کے حوالے کر دیا تو اعلان کر الم یوم المرحما الم یوم المرحما مکے والوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہم بھی ویسے زیادتی ان کے ساتھ کریں پھر ان کے اور ہمارے درمیان فرق باقی نہیں رہتا رحم دلی کا مظاہرہ کر جو تیرے زیادتی کرے رحمت و شفقت والا سلوک کر چار باتیں آپ نے بیان کی پھر فرمایا کا دیہاتی بندہ چار باتیں میں نے بیان کر دی پر عجیب بات یہ ہے آپ نے روزوں کا ذکر نہیں کیا حج کا ذکر نہیں کیا اس میں راز یہ ہے لوگ روزے کی پابندی کر لیتے ہیں حج کی بھی پابندی کر لیتے ہیں حج فرض ادا کر لیتے کریں گے لیکن نماز کی پابندی کم ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کم ہے اس لیے آپ نے خاص طور پر ان دونوں کو بیان کیا پھر فرماتے دائنا کا دیہاتی میری اونی کی مہار کو چھوڑ دے اب تو راستے سے ہر جا راستہ دے دے میں امنا کے لال نے چار قانون بیان کر دیے جو تجھے جنت کے قریب کریں گے جہنم سے دور کر دیں گے چار باتیں یاد رکھنا انشاءاللہ جمعے کو دارالعلوم تعلیم القرآن میں ملاقات ہوگی ربنا تقبل منا ان کا السمیع العلیم متب لینا ان انت طواب الرحیم